کوئی بھی جاہل ملے گا اس کو بدتمیزی کریں گے اس کے ساتھ ایراض کریں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سارے جاہل بیٹھے ہیں میں بھی جاہل ہی ہوں نہیں خیر حضرت والا فرماتے جو اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے پھر تقوا کی برکت سے اللہ اس کو عالم عمل عالم بنا دیتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ سب سے بڑا عالم وہی ہے جو گناہ چھوڑ دے کیونکہ علم یعنی کا مقصد ہی ہے اللہ کو راضی کرنا اور جائز ناجائز کا علم ہو جانا تو جو غیر عالم علماء کرام سے مفتیان کرام سے اور جو اللہ والا سے جڑ جاتے ہیں پھر وہ ایک ایک بات پوچھ پوچھ کے عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کا باقاعدہ اجماع ہے اس کے اوپر کلو مناص اللہ جاہل جو بھی جو بھی شخص جو ہے گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہے یہ ہے جبھی میں آپ سے بتا پوچھ رہا تھا صحابہ کرام کا اجماع ہے باقاعدہ یعنی سارے صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے بہت گونج رہی کہ جس جو بھی گناہ کرتا ہے وہ نمبر ون جاہل ہے یہ ہمارے پیارے شیخ عارف کو ختم کر دیں بہت گونج رہی ہے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں اشعار عارفانہ ہیں جس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس کا نام ہے قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آب و گل مدفعہ پڑھ چکا ہوں اس کو مگر بار بار ازا تقررہ تقرر جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے بیٹھے نا عالم بیٹھے ہیں بہت بڑے ماشاء اللہ <laughs> اس لیے عربی عبارت بولیں گے تاکہ ان کو ذرا مزہ آئے جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے تو تکرار یعنی یہ عربی کا تکرار نہیں ہے اردو یعنی جب کوئی بات ریپیٹ کی جاتی ہے بار بار دہرائی جاتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے وہ ذرا تقررہ تقرر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آب و گل بتا کہتے ہیں بتوں کی جمع نامحرم عورتیں ان کا پانی اور مٹی پہ دیکھ لو کہ کیا نقش وہ قبر میں جا کے دیکھ لیجیے جن پہ ہم مر رہے تھے آج ان کا کیا حال ہے فرما رہے ہیں دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بتان سنگ دل دونوں جہاں تباہ جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بتان سنگ دل نظر یعنی اپنی زندگی کو وقف مت کرو بتانے سنگ دل <clears throat> ان لڑکے لڑکیوں کے اوپر قیمت حیات کی ن تھی جب تک محض تھی آب و گل قیمت حیات کی ن تھی جب تک میں حیض تھی آب گل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل جب تک یہ ہماری مٹی جو ہے زندگی اسے کی قیمت ہی نہیں جب تک مٹی اور پانی پہ فدا ہو رہی تھی یعنی دنیا کے جھمبیلوں میں پھنسی ہوئی تھی اور جب اللہ پہ فدا ہونے شروع کر دیا گناہ سے بچنا شروع کیا اخلاق اچھے رکھنے شروع کیے زندگی کا مزت مذتی لذتی مت پوچھو اور اس سے پھر درد دل بھی مل گیا فرما رہے خالق دل پہ تو جس نے فیدا کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل اللہ خالق دل بے دوست تو حسیس نہیں آئی کہ ہم نے یعنی حضرت والا کو دیکھا کے موجودہ شیخ کو دیکھا سارے جہان کے اہل دل کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل دل ہیں اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی تفیسمانی صاحبانوں کا تم عالیہ پوری دنیا کے شیخ الاسلام ہے مفتی اعظم سے بڑا رتبہ ہے ان کا وہ ہمارے حضرت کے پاس آئے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب القاتم عالی کے پاس یہ ان کا مٹنا ہے اور ہمارے حضرت کا ہی مٹنا ہے دونوں آپس میں کیسے ملاقات ہوئی ان حضرات کی مفتی عبدالسروی صاحب ہمارے یہاں غرفہ میں تشریف لائے اور ہم مفتی صاحب صاحبان القاتم عالیہ تشریف لائے ماشاء اللہ تو سارے جہان کے اہل دل جس کو اہل دل کہہ رہے ہیں وہی اہل دل ہیں اگر تمہارے اندر کوئی گڑبڑ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کا میں تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے کہ تمہیں اللہ والوں کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے تم ان پہ اعتراض کر رہے ہو <laughs> جب اہل دل خود ہی آ رہے ہیں یعنی اہل دل مفتی اسمانی صاحب بھی خود اہل دل ہیں اتنے بڑے عالم ربانی ہیں وہ ہمارے حضرت کے پاس کیوں آ رہے ہیں کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ مجدد زمانہ تھے خوشبودار ایمان رکھنے والے تھے وقت کے بہت بڑے غوث اور ابدال کیا کیا نہیں تھے وہ خالق دل پہ دوستوں جس نے فدا کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوتے ہوں جب میری قیمت رہی ہے اللہ تعالیٰ نامال سے خوش ہیں یا نہیں گناہ سے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ناراضی ہوتے تو ورنہ میری زندگی کیا ہے بالکل ننگے جہان آب و گل ہے یعنی مٹی اور پانی بھی شرمائے میری زندگی پہ اس مٹی کے اوپر کہ ہمیں زندگی اس لیے دی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے ہمیں بنایا محبت کے سانچے میں بنایا اللہ تعالیٰ نے اور ہم اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں گناہ کر کے اخلاق خراب کر کے اب فرما رہے ہیں دیکھ کسی کی خاک کو دیکھ کسی کی خاک پر نہ اپنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بوتا آب و گل قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بوتان آب و گل حضرت والا کے اشار قیامت تک کے لیے ہیں کسی کی خاک پر اپنی ہستی خاک مت کرو مطلب فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا ویڈیو گیم کھیلنا کرکٹ میچ دیکھنا انٹرنیٹ کے اوپر یہ سب اپنی زندگی برباد کرنا ہے غفلت میں فارغ ہیں تو ویڈیو گیم تھوڑی کھیلنا ہے انٹرنیٹ پہ کوئی سرچنگ تھوڑی کرنی ہے بلکہ سو جائیں گناہ سے بچے رہیں گے کسی نے اللہ والے کے پاس چلائیں اللہ والا دور اس کو فون کر لیں میسج کر لیں اور ان کی کتابیں حضرت والا کی اتنی ساری ہیں سو مواعظ تو مواعظ اختر ہیں اور ایک سو نو مواعظ وہ ہیں جو مواعظ حسن ہیں یعنی موٹی موٹی اتنی کتابیں ہیں حضرت والا کی کتابیں پڑھیں پتہ چلے گا زندگی کیسے گزارنی چاہیے ان کے بیانات ہیں میرے سے لے لیجیے بیان حضرت والا رحمۃ اللہ کے پتہ چلے گا کتنا مزہ آئے گا حضرت والا کے بیان سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بس تو دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آب ہو گئے یہاں پہ حضرت والا کی مراد ہے لڑکے لڑکیوں اپنی زندگی برباد مت کرو شم مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و دم نہیں غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل پانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے آرزی فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویداں سے مل سبحان اللہ آخر کا غم اس سے دونوں جہانوں کا سکون دل میں مل جائے گا اور فانی بوتوں غم مت کرو یہ غم عارضی ہے ٹیمپریری ہے تھوڑی دیر کا ہے فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویدہ سے ملو مطلب الآخرت کا غم رکھو یہ فرما رہے ہیں اب جو لوگ اللہ والوں سے دور رہتے ہیں اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور دور جو عالم اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی خرابی ہے <laughs> اتنے بڑے قاسم نانوتی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ابھی تو ہم طالب علم ہیں ابھی علم کے چند حروف ہی سیکھے ہوئے ہم نے تو بتائیے تو اور ابھی کل مفتی فرحان صاحب جو والا کے بیٹے فرمائے تھے جو لوگ جن کی اب جو کیونکہ اب ختم بخاری ہو رہی ہے اب شروع ہو جائے گی کل سے پرسوں سے کچھ لوگوں کے ایک مہینے بعد اب دستار بندی ہوگی ہے نا طالب علموں کی اب وہ سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے عالم نہیں ہوئے ابھی تو اب آپ وہ آپ کو صرف صلاحیت دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے بیشتی زیور چھان سکتے ہیں بشکا شریف دیکھ سکتے ہیں <laughs> آپ کے اندر وہ صلاحیت ابھی یعنی آپ کو صرف پتہ چل گیا کہ یہ علم یہاں پر ہے اس پر عمل کی ہمت وہ بڑے بڑے علماء کرام جو جنہوں نے اللہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں جو صحبت اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے ملے گی ابھی آپ عالم نہیں ہوئے عالم کی ابھی صرف آپ کو صلاحیت ایک پیدا ہوئی ہے کہ آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ حدیث شریف یہاں پر ہے عالم تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے عالم جو اللہ کو پہچان جائے جو گناہ چھوڑ دے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے تو بہرحال رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور دور اکثر لوگ اللہ والوں سے بد گمان جاتے ہیں کیونکہ جہل ہے ان کے اندر کیونکہ علم پورا کامل نہیں ہے ان کے پاس والا فرماتے تھے اللہ والوں سے صرف انہی کو فائدہ ہوگا <laughs> جو جو ہے پورا یا تو کامل زبردست اس کے اندر علم ہو ان کی سمجھ ہو یا کامل عاشق ہو ورنہ بیچ کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے دین پہ چلے ہمیں دین سمجھا رہے ہیں آپ کو قرآن و حدیث نہیں پتا آپ کو نہیں پتا جو آپ سن رہے ہیں آپ کو کیا پتا جزاک اللہ جو بھی سن رہے ہیں یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہم نے اپنے شیخ سے سنا حضرت والا بہت بڑے عالم ربانی تھے حضرت والا نے شاہ شاہدوانی پھول پوری رحمۃ اللہ کی صحبت اٹھائی انہوں نے اور شاہ پھول پوری رحمت اللہ بہت بڑے عالم تھے ان کا علم بہت زبردست تھا اور وہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتنا اکرام کرتے تھے کہ جب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لاتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ حاضر ہوتے تھے اپنے شیخ کے پاس تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ مطلب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ تشریف لائے اور ان کو لکھتے ہیں سعیدی اور سندی لکھتے تھے اور حضرت والا نے ان کی صحبت اٹھائی تو کتنا علم جو سینوں سینوں میں جو آتا ہے اس کی پختگی کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو فرما رہے ہیں رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل انسان مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے خود اگر گندگی ہے سامنے والے میں گندگی نظر آئے گی ناؤز باللہ اس لیے اپنے آئینے کا علاج کرائیں اپنا آئینہ جو دھندلا ہو چکا ہے جو آئینہ خراب ہو چکا ہے اس کا علاج کرانا چاہیے اسے بدگمانی کا تکبر کا زنگ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی ہے اس کے اوپر اس لیے اس کے دل کو صاف کروائیں دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناشنا درد اختر ہمارا بو گل ورنہ تھا ناشنا درد اختر ہمارا بو گل سہان اللہ حضرت والا رحمت اللہ کہ بہت عجیب و غریب اشار تھے نظر کیا جھکا کے بیٹھے ہو جب لڑکیاں آئیں جب بچانا جھکانا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کلام فارسی حضرت اقدس محمد شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ در ذکر عزیزم مولوی محمد اشتر جمیل صلی اللہ تعالیٰ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ کو مولوی لکھ رہے ہیں حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ سے عربی سیکھی تھی بہت ساری سیکھی ماشاء اللہ تو حضرت والا نے صاحب رحمت اللہ کے بارے میں مجلس شروع نہیں ہوئی کیا کس کی تو لگاؤ تو دوسرا لیپ ٹاپ لاؤ چپ چاپ بیٹھے ہیں آپ بتا بھی نہیں رہے اتنے درد سے بات ہو رہی ہے عجیب آپ انسان ہیں آپ اپنے میں گھومے شیخ کے ساتھ رہے تو اپنے وسواس اپنے پاس ہی رکھیں آپ <laughs> بتانا چاہیے بھائی وہ لوگوں کے پاس ہے ماشاء اللہ تھوڑی دیر چلی تھی کیا اتنے درد سے پڑے اور بہرحال آپ لوگوں نے تو سن لیا چارجر دیکھو لگ جائے گا والا چپ چاپ بیٹھے ہوئے آپ بھی عجیب انسان ہے ان کو اشارہ کرتے اس میں شیخ کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے لگ رہا ہے نہیں آ رہا لیپ ٹاپ تو ہے اس کو تھوڑا پاس کر دو نا یہ سب بات اشار لکھے میسا کے بارے میں فارسی کے ہیں آپ کو تو فارسی آتی ہے پڑھنی نا تھوڑی بہت آتی ہے طرز بھی آتی ہے اچھی اچھا تو بہرحال تھوڑی بہت غلطیاں میری تو ہوتی رہتی ہیں فارسی مجھے آتی نہیں ہے صرف ادھر ادھر بول دیتا لگا دیتا ہوں بس میں غلطی تو کرنی نہیں چاہیے ویسے تو یہ <laughs> ان کی باتیں تو مولانا شاہ اردو ترجمہ کر دیا تو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اے حسام الدین میرے اے حسام الدین میرے پاس آ بن تیرے بنجر زمیں ہو سبز کیا کیونکہ میری جان تیری جان سے متحد متحد ہے عالم روحان سے گر نہ ہوتی خلق محجوب و کثیف اور نہ ہوتا اور نہ ہوتا ان کا دل تنگ و ضعیف تب تیری تحسین کو پر تولتا تیری مدحت میں زباں میں کھولتا کیونکہ خلق جو ہے محجوب و کثیف ہے اس پہ گناہوں کا اکثر خلق کا ہی حال ہے کہ گناہوں بدگمانی کا پردہ چڑھا ہوا ہے اس لیے میں تیری تعریف نہیں کر رہا ہوں تیری تحسین کے ورنہ میں پر تولتا تیری مدحت میں زبان کھولتا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضمیر محبت میں زبان کھولتے ہیں تجھ کو پہچانے کہاں اہل جہاں مثل راز عشق تو مجھ میں نہاں سبحان اللہ یعنی راز عشق تو مجھ میں چھپا ہوا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں تیری مدحت بائی سے رنج خفاش میں کروں گا مجمع شاہی تلاش تیری عقل سے ہے بالا تر عقل ہے راہ تیری پرواز پر چاہتے ہیں بندہ نفس سے خراب کر دے تیرا کر دے زیر خاک تیرا آفتاب کی نہ پرور کیوں ہے بھائی تیرے تو ہے بہتر تو تو ہے بہتر چاہے یوسف میں رہے چاہے یوسف یوسف علیہ السلام کا کنواں جو تھا یعنی تیرے بھائی بھلے کینا پرور ہوتے رہے تو چاہے یوسف میں کی طرح صبر کرتا رہے اور شیخ کے پاس پڑا رہے جتنے بھی اشعار یہ منقول ہیں مدحت حسام الدین کا پھول ہیں جانے عشرت میری عشرت کا سبب کیونکہ وہ ہر دم ہے مجھ میں مست ابا جانے جانے جانے عشرت جانے منس جانا جانے جانے ہو ہر لہجہ مستان منس اے حسام الدین تو ادھر جانے من اے تو ہم راز دل رن جانے من اے حسام الدین تو ہے تو ہے میری جاں تو ہی ہم راز درد عاشقاں ہیں اس کو سن رہے ہیں وہ لوگ ادھر ادھر رکھ دیں قریب رکھ دیں تاکہ آواز صاف آ جائے وہاں اسپیکر لگا ہوا ہے آپ کے یہاں قریب والا اسپیکر لگا ہوا ہے جی۔ یہاں اسپیکر کھولا ہوا یہاں والا اچھا اچھا تیرا سینا پور ہے راز عشق سے تیرا دل ریز راز عشق سے یہ حضرت میر اللہ کے بارے میں حضرت والا اللہ فرما رہے ہیں تو میری تقریر کا موجب ہے میر تیری خاطر شیر پیر سبحان اللہ جتنی تقریر ہوئی ہمارے کی محبت اور ان کی طلب کی وجہ سے ہوئی ان کی سچی طلب تھی تو میری تقریر کا موجب ہے میر تیری خاطر جوش مارے شیر پیر خسرو سلطان کی خوشبو ہے تو جان اختر کے لیے خسرو ہے تو سہان اللہ امیر خسرو کا واقعہ سنا ہے نا نہیں سنا خسرو بحر نظام الدین بود بحر اختر جانے تو خسرو نمود اور ہمارے جان تیری عشق میں ہے با وفا تج سے سیکھے خود وفا کیا ہے وفا سبحان اللہ وفا سیکھے گی وفا کا لفظ تم سے سیکھا کہ تو وفاداری کیا ہے وہ حضرت کی زندگی دیکھ کیسی وفاداری کر کے دکھائی ہاسدی کا منہ نہ دکھلائے خدا عاقبت محمود فرمائے خدا یہ حضرت والا اپنے شیخ ایک مرید کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہاسدین کا منہ نہ دکھائے اور عاقبت تیری اچھی فرمائے اور عاقبت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ ان نمال بالخواتین اعمال کا دار و مدار ختم خاتمے پر ہے خاتمہ کتنا زبردست ہوا ماشاء اللہ کتنی دیر لے گی کیونکہ آج جو اہلیہ امام الدین کو جانتے ہیں جو حضرت والا کی بیان تو وہ سنوا رہی ہیں ماشاء اللہ اس فقیر کی مجلس وہ حضرت والا کی مجلس سے سنواتی ہیں بہت پرانی خاتون ہیں وہ آتی ہیں نا آپ کا نام سناؤ تو وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ویب سائٹ پہ پھر ان کے ذریعے سے کانفرنس کال پہ بیان سنوائے جائیں گے کیونکہ جو خاتون سنواتی ہیں ان پہ پابندی لگ گئی بیچاری اللہ ان کی آسانی فرمائے یہ پوز کر دیا تھا نا یہ بات تو کہ موبائل لے لیے ہاں کیونکہ ان کے گھر والے بھی سنتے ہیں موبائل <laughs> تو جلدی کر دو بھائی یہ آپ نے لکھا لگایا تھا یہ والا ماشاء اللہ جتنی زیادہ شیخ سے عقیدت و محبت ہوگی حاجی امداد اللہ حاجی مکی فرماتے ہیں اس کو کر دو کہ جتنی زیادہ اپنے شیخ سے حسن زن ہوگا اتنا ہی اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوگا جتنا زیادہ اپنے شیخ سے اچھا گمان رکھے گا اس کا اس پہ اتنا ہی اللہ کا فضل ہوگا سچی طلب ہونی چاہیے بس جب تک یہ لائیو نہ ہو جائے ہم لوگ شیخ کے پاس جب بھی آئے تو حضرت والا فرما دیتے جو ہے علم کی بڑھوتری ہوگی علم میں ترقی ہوگی اس نیت سے نہیں آئے بلکہ احسانی کیفیت حاصل کرنے آنا چاہیے شیخ کے ساتھ درد دل حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے اور اخلاص اور للہیت شیخ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ درد دل دیا ہے تو وہ حاصل کرنے آنا چاہیے یہ بھی در مد ہے مرشد پھر اب حضرت میر صاحب اللہ یہ حضرت والا نے حضرت میر صاحب اللہ کی تعریف کی اب حضرت والا حضرت میر صاحب اللہ حضرت والا کی کیسے تعریف کر رہے ہیں تو ایسی بات ہے مرید کیسے تڑپ جائے اس کا کیا حال ہوگا جب شیخ اتنا فدا ہو رہا ہو تو مرید کے کیسے اشعار نکلیں گے پھر وہ جو اشعار ہیں فارسی والے در مدح مرشد محبوب ماں مخدوم علما قطب دورہ غوث وقت جلنے والے جلیں در مدح مرشد محبوب ماں مخدوم علماء قطب دورہ غوث وقت مجدد زمانہ عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عدام اللہ ذلّہ علیہ لکھا تھا تو ان کی محبت میں اللہ والوں کی محبت میں جو اشعار ہوتے ہیں <clears throat> یہ عجیب ہوتے ہیں یہ اللہ کے عشق میں ترقی دلوانے والے اس میں یہ نہیں کہ منہ میں مٹی ڈال دی جائے <laughs> سمجھ رہے ہو تو عجیب اشعار ہیں یہ فارسی کے اشعار ہیں فرماتے ہیں کہ اے مہ جبینو مہل پیشے تو در سجدہ بتا رویت رویت ز ان خدا رش کے اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے آپ کے تقوی کو دیکھ کر تمام بتانے حسن سجدہ ریز ہو گئے انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتانے خوبرو کے لیے باعث رش کے بہت زبردست حضرت والا نے عمد نے حضرت والا کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے ایسے ہی چہرہ تھا ماشاء ایسا کوئی فرشتہ آ گیا من عاشق شیدائے تو اے درد لم سودائے تو از نرگ سے گاہے بسو ایم بن گری میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں حضرت اللہ فرما رحمۃ ہیں اپنے شیخ کے بارے میں میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے سبحان اللہ ہو ہو گیا گیا لائیو یہ لکھ دیں میسج کرنا آتا ہے تیز والا لکھ دو لائیو ہو گیا پھر آگے فرما رہے ہیں یہ یاد رکھیے یہ سب مجلس میں یہی فائدہ ہوتا ہے چاہے خاموش رہے چاہے یہی باتیں ہوتی رہیں لائیو ہو گیا نہیں ہو گیا اس میں بس اس میں حکمتیں ہوتی ہیں بودن بردرت بہتر تاج سلطنت کم تر ز گروت جاہو جلال قیسری غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تخت و تاج سے بہتر ہے آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہو جلال سے بہتر ہے سہان اللہ حقا گیرا صحبائے تو از لطف از مینائے تو دے جرعہائے آتشین ساقی بنا سے دل بری اے شیخ بے شک آپ کی شراب محبت لائیے حد گراں اور بہت ہی کمیاب ہے لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجیے سبحان اللہ کیا عشق تھا یہ اللہ کی محبت میں یہ تڑپ ہے مجنو اگر دی دے تو بر پائے تو وز عشق لیلائش بری مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے طائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلا سے نجات پا جاتا ای میر تو میرد مردہ شدہ در شدے تو یا یا دفن کن کن زندہ اے جان ناز دل بری یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مسلے مردہ کے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اپنے شیخ میں فضا ہونے والا بنائے مسلے مردہ کے ہو جائے شیخ جو کہ ہے ہاں ہاں نہ تو نہ پانی میں کودو مگر کپڑے گیلے نہ ہو جی حضرت میں پانی کود جاتا ہوں آپ جیسا گے بھلے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ جبکہ ہو جائیں گے شیخ کہہ رہا ہے دن ہے تو دن ہے رات ہے تو رات میں کہہ رہا ہے ہے دن تو ہاں دن ہے جبکہ رات ہو رہی ہے ہے میں کہہ نہیں دن اس حکمت ہے مگر یہ سچے شیخ کی بات ہو رہی ہے دھنگیڑی شاہ سمندر شاہ والوں کی بات نہیں ہو رہی <laughs> شارہ فیصل پہ ایک دیکھا پہلی دفعہ سمندر شاہ لکھا ہوا اس پہ دیکھا <laughs> تو یہ میر آپ پر مرتا ہے آپ کے مبارک ہاتھوں میں مسلے مردہ کے ہیں آپ کو اختیار چاہے دفن کیجیے چاہے زندہ کیے کیجئے یعنی واصل باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہیں اپنی رائے مٹا دیں شیخ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے یہ تو یقین ہونا چاہیے اپنی رائے چلا رہے ہیں دو تین لوگ ہیں ان کو میسج کر دوں ان کا تھا کہ بھائی سن نہیں پا رہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بس مجھے بھی اپنی رحمت سے آخری شعر ہے جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حب ربت خفی یعنی حضرت والا میں صاحب نے کیا وابستگی ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کو دونوں حضرات چلے گئے قبر بھی ساتھ ساتھ ہی بنی گئی ماشاء اللہ جیسے نبی صاحب قبر مبارک سب سے زیادہ عاشق ان کے حضب اور صدیق رضی تعالیٰ عنہ تھے حضرت والا نائب رسول تھے تو حضرت میر صاحب ان کے عاشق اور دیکھ لیجیے بالکل برابر میں قبر ہے پیچھے ہی حضرت والا کی آگے اور میر صاحب کی ایک قبر کے بعد پیرانی صاحبہ اس کے پیچھے حضرت والا امیر صاحب رہتے قبر مبارک ہے اور حضرت والا کی غالباً بائیس رجب وفات کا دن تھا اور حضرت میر صاحب اللہ کے دو سال کے بعد تیرہ رجب وفات ہوئی تقریباً دو سال ہی ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً ڈھائی سال حیات رہے نبی صاحب السلام کے پردہ فرمانے کے بعد تو یہ عجیب و غریب غیر اختیاری عشق کی باتیں نظر آتی ہیں ماشاء اللہ مگر عشق جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہو صرف عشق عشق کی باتیں ہوتی رہے عمل نہیں ہو تو فائدہ کچھ نہیں ابھی عشق کی باتیں ہو رہی ہیں فجر کی نماز میں غائب <laughs> اس کی باتیں ہو رہی ہیں جب لڑکی آ گئی تو ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں، اس کو دیکھ رہے ہیں آج بہت ہی اہم ہو گیا لائف بہت ہی اہم مضمون دیکھ رہے ہیں آپ بدگمانی اور اس کا علاج آج اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کہ یہی بات عرض کر دیتا ہوں دل سے بدگمانی کا نکل جائیں گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں جھگڑے جو ہیں وہ <clears throat> دین کو مونڈنے والے ہیں جیسے شیف کر دیتے ہیں لوگ داڑھی منڈانا حرام ہے ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے اس طرح دین کو یہ جھگڑے جو ہیں مونڈ دیتے ہیں پورا دین برباد کر دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ بدگمانی اور بدگمانی کی وجہ تکبر ہوتا ہے غور سے سنیے گا بار بار اس کو پڑھ چکا ہوں بہت پہلے بھی دو تین دفعہ اس کا بیان ہوا شاید پانچ چھ دفعہ ہو چکا ہے اور جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کم ہے الحمد حضرت والا رحمۃ اللہ کا آواز ہے تو حضرت والا نے بھی کسی درد سے یہ بیان فرمایا ہوگا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام ظنوا بالمؤمنين خيرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہر مومن کے سوال سے سننا ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں پڑھوں گا اور غور سے سنیے آپ حضرات میں بھی اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو اس حدیث کی شرح میں علماء ربانین فرماتے ہیں عام عالم نہیں علماء ربانین کہ اگر کسی چیز کے اندر عام عالم کا بھی ہمیں اکرام کرنا چاہیے عالم بے عمل کا بھی اکرام کرنا ہے ہمیں اگر کوئی عمل نہیں کرتا اس کا بھی اکرام ہم اسے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ میں تو عام انسانوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں اس حدیث کی شرح میں علماء ربانین فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر ننانوے دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ حسن زن کا تو آفیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن زن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو دوبارہ سنیے غور سے سنیں بدگمانیاں بھری ہیں بدگم اگر کسی چیز کے اندر ننانوے دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو حسن زن کا تو آفیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن زن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو کیوں اس کی وجہ شاہ عبد عنی پل رحمۃ اللہ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے حضرت والا فرما رہے ہیں بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقدمہ باقاعدہ ہم سب پہ دائر فرمائیں گے آپ بتائیے آپ نے جو بدگمانی کی اس کے پاس دلیل ہے کوئی آپ کے پاس اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے حسن زن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے کیونکہ امر ہے بالمؤمنین امر ہے یعنی حکم ہے یعنی ہر مومن سے اچھا گمان رکھو لہذا مقدمے میں جان پھسانا بے وقوفی ہے حماقت ہے اور نادانی ہے تو یہ شخص کون ہے یہ جو بدگمانی کر رہا یا کر رہی ہے یہ بیوقوف ہے حماقت حماقت والا شخص ہے اور نادان شخص ہے تو لہذا مقدمے میں جان پھنسانا بے وقوفی ہے حماقت اور نادانی ہے اور حضرت ہسکر فرماتے تھے احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنے جان کو مت پھنساؤ سبحان اللہ دوبارہ پڑھو اس کو تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے ہمارے ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو یہ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی شرح میں فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر ننانوے دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو حسن زن کا تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن زن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو کیوں اس کی وجہ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے مقدمہ دائر فرمائیں گے وہ پوچھیں گے بھائی بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے حسن زن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے اور امر ہے ظنو بالمؤمنین خیرہ ہر مومن سے اچھا گمان رکھو مقدمے میں جان پھنسانا لہذا مقدمے میں جان پھنسانا بیوقوفی حماقت اور نادانی ہے اور حضرت ہنس کر فرماتے تھے احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لے لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو مت پھنساؤ حکیم علمت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت ہیں اعتراض کا منشا دو ہی ہوتا ہے یا قلت محبت یا قلت علم اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کیڑے نہیں ہوتے کیڑے ڈال دیتا ہے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر نہایت درجے کا جاہل ہوتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے ایک حدیث شریف بس پڑھ لی اور دوسری حدیث شریف اس کے سامنے ہے ہی نہیں اللہ والوں کا سینوں سے سینوں میں دین منتقل ہو رہا ہے ان کے پاس جو علم کا ذخیرہ ہوتا ہے علماء ربانی جو اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں جو دین کے جن کے عقل کھلی ہوتی ہے تقوا کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے علم لدنی ادا فرماتے ہیں اور ان کے انہوں نے اللہ والی جوتیاں اٹھائی ہوتی ہیں تو ان کو جو سمجھ حاصل ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ہوتی کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے ایک آدمی نے عجیب اعتراض کیا بیوقوف انسان ہے خط لکھا کہ بھائی میں نے تو اتنے لوگوں کے ساتھ رہا میں کسی کو پلیٹ چاٹتے ہوئے نہیں دیکھا میرے بارے میں لکھا اور آپ کو دیکھا آپ پلیٹ چاٹ رہے ہیں اور پیالہ چاٹ رہے ہیں اور پلیٹ چاٹ رہے ہیں عجیب بات ہے اس کو لکھنے کی خط میں ضرورت کیا تھی اپنی اصلاح تو کراؤ فجر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے یوٹیوب سے بچتے ہو فیس بک سے بچتے ہو اور جو ہے نظر کی حفاظت سو فیصد ہے آپ کی امرد لڑکوں سے بچتے ہیں عورت ہے تو شریف پردہ کرتی ہے زبان کی حفاظت ہے زبان کے بیس گنا ہے <coughs> کون بچتا ہے اس سے اور فرمایا ہماری خانقاہ میں دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا تو انتہائی درجے کا فقی ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے یہاں فقہ کا فلاں قانون لاگو ہو سکتا ہے یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے تو پھر ایسے لوگ پھر محروم ہی رہتے ہیں دینی خود پر اعتراض ان کے فیوز و برکات سے محروم کے دو ہی سبب ہیں یا محبت کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے کہا حاجی صاحب آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوہی جیسا عالم مولانا قاسم نانوتی جیسا عالم اور حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا مجھے تو اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے یہ علماء آپ سے کیوں بیت ہو گئے ایک اعتراض معترض شخص تھا اب حاجی صاحب یہی حال ہمارے شیخ کا بھی ہے اب حاجی زاد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ کا جواب سنیے فرما رہے ہیں جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھ جیسے کے ہاتھ پر کیوں بیت ہو گئے <laughs> یہ عجیب بات ہے سبحان اللہ یہ حاجی صاحب کا کمال توازو تھا لیکن یہ بدگمانی اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا برس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ کو دے دیا کتنے بڑے عالم تھے ان کو دے دیا اصلاح کے لیے اس میں علمی لحاظ سے لفظ کوئی لفظ مسودے میں غلط ہو گیا تھا تو مولانا قاسم نانوتی صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے آج کل تو حضرتوں کو بتاتے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے یہ آپ کی غلطی ہے <laughs> بالکل ادب کے ساتھ بتانے کی آپ کو اگر وہ مشورہ کر لیں مولانا سہیل صاحب سے مشورہ کر لیں کہ ہمارے حضرت یہ کام کر رہے ہیں تو وہ پھر وہ مجھے سمجھا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حضرت والا کو بتا دیں تو بہرحال تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی بلکہ وہاں دائرہ بنا کر لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا غلطی تھی اور یہ نہیں لکھا کہ حاجی امداد یہ جو آپ کی غلطی ہو گئی بلکہ دائرہ بنا کے لکھ دیا یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ اللہ کیا ادب تھا نقص کی نسبت یعنی نقص کی نسبت نقص کی نسبت شیخ کی طرف نہیں کی اپنی سمجھ کی طرف کر دی اے خدا جوئم توفیق ادب معرومی فرماتے ہیں اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں بے ادب محروم مندس فضل رب بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے لہٰذا بے ادبوں کی صحبت سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی عقل مند ہو لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے تو اس کے اندر بھی بے ادبی کے جراثیم خود بخود پیدا ہو جائیں گے اس لیے جس قوم نے جس طبقے نے اکابر پر اعتراضات کیے ہیں ایسے لوگوں کے لٹریچر سے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بہت بچنا چاہیے ورنہ وہ جراثیم اس کے اندر بھی آ جائیں گے اور یہ راستہ سارا اکابر کے اعتماد پر چلنے کا ہے اب جس کو اعتماد ہی نہیں وہ کیا خاک چلے گا وہ تو ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا شیخ محدین اب ابن عربی کتنے بڑے اکابر اولی اللہ میں سے ہیں بڑے علماء میں بھی ہیں ایک مرتبہ شیطان نے ان سے کہا مولانا صاحب کیا میری بخشش نہیں ہوگی آپ نے فرمایا تیری بخشش کیسے ہوگی تو تو جہنمی ہے مردود ہے اس نے کہا اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں میری بخشش ہو جائے گی فرمایا اچھا پڑھ کس آیت سے بخشا جائے گا کس سے بات ہوئی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم جانتے ان کو نام سنا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرمایا و رحمتی وسیعت کل شہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے تو کیا میں شے نہیں ہوں میں بھی تو کوئی چیز ہوں اگرچہ ناچیز ہوں تو رحمت مجھ پر بھی وسیع ہو جائے گی شیطان پر بس میں بھی بخش دیا جاؤں گا تو شیخ نے فرمایا تو جہنمی ہے لیکن تجھ سے بحث نہیں کروں گا اور اپنے مریدین کا حکم فرمایا شیطان سے کبھی بحث مت کرنا کیونکہ اگر شیطان سے بحث کرنا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ آؤز بلّہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں فرماتے بلکہ یہ حکم ہوتا جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو لپٹ کر پٹک دینا تم بھی دلائل کے ساتھ اس سے بحث اور مباحثہ اور مناظرہ کر کے اس کے وسوسوں کا جواب دینا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم اعوذ باللہ پڑھ لو میری پناہ مانگو کہ اللہ اس شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب فرما اس بات کو محدث عظیم اللہ علی قاری نے رحمۃ اللہ مرقاط شرح مشکات میں بہت عمدہ سمجھایا شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو بڑے لوگوں کے بنگلوں پر کھڑا رہتا ہے دنیا میں جتنے بڑے لوگ کہلاتے ہیں ان کا کتا بھی بڑا نسل کا ہوتا ہے بھیڑیا نسل کا فورن کنٹری سے منگواتے ہیں کارنر کا اگر پلاٹ ہے تو کتا فورنر کا ہوتا ہے <laughs> سن رہے ہو نہیں سو کیوں رہے ہو پالتی پالتی مار کے بیٹھ پانی پی لو چائے تو یہاں پہ نہیں ہے پانی ملے گا صرف کیونکہ ہم نے منع کیا ہے علی اختر صاحب کو بھائی ماشاء اللہ منع ہی سمجھ رہے ہیں پانچ سال ہو گئے <laughs> ملاق کر رہا ہوں تو کارنر کا اگر پلاٹ ہے تو کتا کیونکہ ہنسنا بھی ضروری ہے ہنسیں گے نہیں تو لوگ کچھ لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں بڑے ماشاء اللہ ان کے دماغ میں غصہ چڑھا رہتا ہے ہنسنے سے جو ہوتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے انسان کارنر کا اگر پلاٹ ہے تو کتا فارنر کا ہونا چاہیے جب کسی کو دیکھتا ہے بنگلے میں آنا چاہ رہا ہے تو بھوکنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زور سے بھونکتا ہے قبض کشا گولی کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا قبض ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے آنے والا پھر گھنٹی بجاتا ہے مالک مکان سے کہتا ہے صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مگر آپ کے کتے نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اس کو خاموش کیجیے تو کتے کا مالک کوئی خاص لفظ خصوصی کوڈ استعمال کرتا ہے جس سے وہ دم دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے تو اس بات کو لکھ کے محدث سے عظیم اللہ نے فرماتے ہیں ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتا ہے گیٹ آؤٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار سے باہر ہے مردود کیا ہوا ہے جب دنیا کے بڑے بڑے لوگ کتے پالتے ہیں تو اللہ میاں تو سب سے بڑے ہیں ان کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہے یہ اس سے لڑو گے اور چپ کرانا چاہو گے تو وہ اور بھونکے گا جیسے کتے اور بھونکتے ہیں اگر کوئی ڈانٹنا شروع کرے اور خاموش کرنا کرنا چاہے تو یہ شیطان اللہ تعالیٰ کا کتا ہے یہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آؤز بلّہ الشیطان نجیم نہ پڑھ لے لہٰذا اللہ سے کہو تو اللہ تعالیٰ اللہ سے کہو تو تو اللہ سے کہو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو حکم دے دیتے ہیں اس کی برکت سے پھر شیطان اس پر قابو نہیں پاتا اس لیے اللہ پاک نے خود اپنی ذات پاک سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا سبحان اللہ بہرحال عرض کرنا تھا حکیم الامت دیکھیے وہ جو جواب تھا نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ بھائی میں بھی تو کوئی چیز ہوں مطلب میں بھی بخش دیا جاؤں گا میں بھی تو اللہ کی رحمت میں آ سکتا ہوں میری رحمت بھی تو اللہ پہ وسیع ہے تو مریدین سے شیخ محدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے مریدوں سے کہا بس بس من پڑھ لو یہ جواب دیا تھا اب دیکھیے بہرحال عرض کرنا تھا اب حکیم الامت مجد ملت ماشا اشرف علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے تو کسی مسلحت سے شیطان کو جواب نہیں دیا غالباً اس وقت اپنے مریدین کو ادب سکھانا تھا اور ان کی تربیت کے لیے وہی مناسب تھا لیکن فرمایا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کی برکت سے میری سمجھ میں اس کا جواب آ گیا یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ان ان کو نہیں آیا بلکہ کی برکت سے حکیم فرما تھانوی رحمۃ اللہ میری سمجھ میں اس کا جواب آ گیا یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے اگر کوئی غیر تربیت یافتہ خوش ملا ہوتا تو کہتا دیکھو بھائی شیخ ابن عربی کا جواب نہیں آیا میرا کمال ہے کہ مجھے جواب آ گیا ایسا ہی ہوتا کہ نہیں جو غیر تربیت وہی بولتا ان کو تو جواب نہیں ہے اتنے بڑے عالم تھے مجھے جواب آ گیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرمایا ان کی برکت سے مجھے جواب آ گیا لیکن ہمارے بزرگوں کا مال ہے کہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹایا یہ مٹانا جو ہے نا اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے ورنہ انسان کہیں بھی چلے آئے جب تک شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں مناسبت ہو جس سے دل ملتا ہو اہل حق میں سے ہو تو اگر اپنے نفس کو خود رائے نہیں مٹائے گا اللہ نہیں مل سکتا فرمایا شیخ ابن عربی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیا اور وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت شیطان پر بھی وسیع ہے لیکن کیسے فرمایا کہ ہر کوئی شخص کسی کو سو جوتے مارنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اٹھانوے مار کر دو چھوڑ دیتا ہے نائنٹی ایٹ مارتا ہے دو چھوڑ دیے تو اس کا کرم مہربانی اس کی رحمت ہے یا نہیں حکیم عمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں جتنا عذاب دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں ظاہر ہے قادر ہے کیونکہ اس کی قدرت اور طاقت تو لامحدود ہے پر جتنا عذاب شیطان کو دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر خدا قدرت رکھتا ہے اگر وہ قدرت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تو اس کو عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا بس جتنی قدرت عذاب دینے کی ہے اتنا عذاب نہ دینا یہ بھی رحمت ہے اس طرح شیطان بھی اللہ کی رحمت شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے سبحان اللہ کیا علوم ہے ہمارے اکابر کے اللہ کا آبائی مس نہیں ایک صاحب نے کہا ایک شخص مومن ہے لیکن کہیں جا رہا تھا اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی وقت روح نکل گئی کلمہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں کہ اس کا خاتمہ کلمے پر ہوگا حکیم الامت کا جواب سنیے فرمایا آپ لوگ ایک گھنٹے سے میری مجلس میں ہیں میری باتیں سن رہے ہیں کیا اس وقت آپ لوگ کلمے کا ورد کر رہے ہیں یا میری باتیں سن رہے ہیں آپ لوگ باتیں سن رہے ہیں نا سن حضرت والا کی باتیں سن رہے ہیں حضرات انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم لوگ تو آپ کی باتیں سن رہے ہیں فرمایا اس وقت میں آپ اس وقت آپ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں سب نے کہا بے شک مسلمان ہیں فرمایا ایسے ہی وہ شخص جو مسلمان ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکا تو مسلمان ہی مرے گا جب تک اسلام کے خلاف منہ سے کوئی کلمہ نہ نکلے اسلام باقی رہتا ہے جب تک اسلام کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلے ہاں کلمے کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی مثلا راستہ چلتے کہہ دیا کہ اللہ میاں کا وجود ہی نہیں ہے ناوز باللہ ایکسیڈنٹ سے یا ہارٹ فیل ہونے سے اچانک مر گیا تو اب وہ کفر پر مرا لیکن اگر کوئی خلاف کلمہ خلاف ایمان اسلام نہیں نکلتا تو وہ حالت اسلام ہی میں ہے سن رہے ہیں آپ ایک شخص نے کہا حضرت مجھے یہ بہت سے خطر آتے ہیں میرے پاس بھی کفر کے وسوسے سے آتے ہیں ایسے ایسے آتے ہیں کہ ہندو ہو جاؤں عیسائی ہو جاؤں یہودی ہو جاؤں یہ شیطان ڈالتا ہے وسوسے سے وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ سالک تیزی سے آگے اللہ کی طرف بڑھ سکے الٹے سیدھے خامہ خائی کے وسوسے سے ڈالے گا اس لیے سب کا علاج یہی ہے کہ شیخ کے پاس فون ملا دے میسج کر دے اور شیخ کے پاس آ جائے اگر مرد ہے تو شیخ کے پاس آ جائے پیسہ خرچہ ہو تو ہو تو میں عجیب عجیب کافرانہ خیال آتے ہیں جن کی وجہ سے مجھے تو اپنے ایمان ہی میں شبہ ہے تو حضرت نے اس کو لکھا جب آپ کو کفر کے وسوسے آتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے <laughs> فرمایا اس نے لکھا دل کو سخت صدمہ ہوتا ہے فرمایا پھر آپ پکے مسلمان ہیں ان وسوسوں پر دل کا دکھنا اور کڑنا اور صدمہ ہونا دلیل ہے آپ کے ایمان کی دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر پر افسوس نہیں ہوا اگر افسوس ہو تو اپنے کفر پر قائم ہی کیوں رہے کافر کو اپنے کفر پر کوئی وسوسہ نہیں آتا لہٰذا ان وسوسوں سے آپ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے ہمارے ذمے بس اتنا ہے کہ برے وسوسوں کو برا سمجھے وسوسوں کا آنا برا نہیں لانا برا ہے جیسے سپر ہائی وے پر ایک شہزادہ جا رہا ہے آج کتنا اچھا حیدرآباد کا سپر ہائی وے بن گیا ہے ایک شہزادہ جا رہا ہے داڑھی کو ہاتھ مت لگائیں تو اس کی منزل حیدرآباد ہے ساتھ ہی گدا گاڑی بھی جا رہی ہے ایک کتا بھی بھوکتا ہوا جا رہا ہے تو بتائیے کیا کتے اور گدھے کا ہونے سے شہزادے کے سفر میں کچھ نقصان ہوگا سپر ہائی وے پر اگر بادشاہوں کے ساتھ کتے اور بھنگی اور جمعدار چل سکتے ہیں تو مومن کا دل بھی شہرا ہے وہ مسلے شہزادے کے اللہ کی طرف جا رہا ہے اس میں اگر وسوسے آتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں بلکہ ان وسوسوں کو معرفت کا ذریعہ بنا لیجیے حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب وسوسوں خیالات کا ہجوم ہو تو کہو واہ کیا شان ہے اللہ آپ کی کہ ڈیڑھ چھٹاک کے دل میں آپ نے خیالات کا سمندر بھر دیا کماڑی کا سمندر بھی بھرا ہوا ہے کلفٹن بھی ہے کشمیر کی پہاڑیاں بھی گھسی ہوئی ہیں میں کشمیر کی لڑکیاں نہیں بول دینا پہاڑی <laughs> پہاڑیاں ہے رہے ہیں جیسے لوگ ہوں گے ویسی باتیں بھی کی جائیں گی پھر <laughs> کہ آپ ہب کی طرف رہتے ہیں نہ کچھ نہ کچھ شیطان بسوں سے ڈال سکتا ہے <laughs> کشمیر کی پہاڑیاں بھی گھسی ہوئی ہیں سارا عالم ایک ذرا سے دل میں سمایا ہوا ہے ایک چھوٹی سی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے تو خیالات کا ہجوم جو شیطان نے ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کو اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ معرفت اور ذریعہ قرب بنا لیا تو پھر شیطان ہاتھ ملتا ہے اور افسوس کرتا ہوا بھاگتا ہے اس نے تو میرے وساوس کو بھی معرفت بنا لیا تو یہ تو ایسا عاشق معلوم ہوتا ہے جس نے اعلی روزگار کو آسا بنا دیا جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا اس طرح وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنا لیجئے یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ وساوسا قلبی خشیتک و ذکر اے اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے اور دوسری حدیث میں اس کی تائید ہوتی ہے مشکات کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے معاملے کو اس کے دھوکے اور مکرو قید کو صرف وسوسے تک محدود کر دیا اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں ہے ورنہ مان لیجئے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں اگر شیطان آتا سب کو اٹھا اٹھا کر سنیما ہاؤس میں لے جا کر بٹھا دیتا بڑی مشکل میں جان پھنس جاتی لوگ کہتے بھائی ہم تو خانقاہ میں اللہ کی بات سننے گئے تھے وہاں شیطان کا ایک لشکر آیا اور سب کو اٹھا اٹھا کر V C R cinema house میں بٹھا دیا آج کہیں گے پی سی کے سامنے بٹھا دیا اور فیس بک کا اکاؤنٹ کھلوا دیا یا ویڈیو گیم کھلوا دیا شیطان کو اگر یہ طاقت ہوتی بتائیے ہم کتنی مشکل میں پھنس جاتے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ادا کرو الحمد للہ حمد اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں عربی میں یاد رہے تو سبحان اللہ ورنہ اردو ہی میں کہہ لیجئے شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے قید کو اس کی طاقت کو صرف خیالات اور وسوسے ڈالنے تک محدود کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سکھایا شکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے بس وسوسے کو ذریعہ قرب اور معرفت بنا کر بنا دیا کہ شکر ہے شیطان صرف خیالات وسوسے ڈال سکتا ہے تم کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا گندا تقاضا دل میں پیدا ہوا آپ اس پر عمل نہ کریں بالکل آپ کا تقوی قائم ہے اس کی مثال ایسی ہے کسی کا روزہ ہے روزے آنے والے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلکھنا رمضان دعا مانگنی چاہیے رجب شعبان برکت دے اللہ تعالیٰ اور رمضان شریف تک پہنچا دیجیے تو ایک شخص کا روزہ ہے بار جون کا مہینہ ہے ابھی بھی اس دفعہ گرمی میں آئیں گے روزے شدید پیاس لگ رہی ہے بار بار دل چاہتا ہے کہ پانی پی لوں پانی پی لوں اس طرح کوئی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے کچھ دل چاہ رہا ہے پینے کا <laughs> پانی پی لوں میں پیتا نہیں ہے بتائیے روزہ اس کا ہے یا نہیں کیا پانی پینے کے وسوسوں سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا پانی پینے کے لاکھ تقاضے ہوتے رہے جب تک پیے گا نہیں روزہ اس کا قائم ہے بلکہ اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے تقاضے کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے اسی طرح گنا کے لاکھ وسوسے آئے جب تک گنا نہیں کرے گا یہ شخص بالکل متقی ہے وسوسے سے تقوی میں ہرگز کوئی نقصان نہیں آئے گا سبحان اللہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے علوم ہیں آبائی اس وقت حضرت والا اپنے باپ داداؤں کے علوم بیان کر رہے تھے لہٰذا گناہوں کے تقاضوں پر آپ عمل نہ کریں لاکھ تقاضے ہوں تو آپ کا تقوی بالکل ٹھیک ہے دیکھیے اس وقت بھی سب کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پخانا ہوگا کیا مثال دے رہے ہیں ہے نا بھی ابھی ایکس رے کرا لیجیے تو نظر بھی آ جائے گا لیکن جب تک گندگی باہر نہ نکلے آپ کا وضو ہے اسی طرح دل میں گندے خیالات آئیں اس میں مشغول نہ ہو اس پر عمل نہ ہو بس آپ کا ذخوا قائم ہے دین کتنا آسان ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں دین تو بہت آسان ہے ہم خود اس کو دشوار کرتے ہیں جس شخص نے بھی شیطان کے وسوسوں کا جواب دیا پاگل ہو گیا ایک وسوسے کا جواب دیا اس نے دوسرا پیش کر دیا اب رات بھر بیٹھے ہوئے کا جواب دے رہے ہیں بتائیے کیا ہوگا دماغ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا ہوں ہاں، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب ہی مت دیجیے بس کہیے اللہ آپ کا شکر ہے تو نے اس کا اختیار وسوسے سے ڈالنے تک ہی رکھا اور بزرگوں کے پاس آئیے جائیے ان کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابریز کیونکہ شیطان وصپ سے ہے نا اور اللہ والے اب آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابلیس کے تمام مکرو قید کو اللہ والوں کی صحبت سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں ہادی کے مظہر ہیں ان کے اوپر اس میں ہادی کی تجلی ان پر ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی یہ تجلی پڑ جاتی ہے یعنی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں وہ اللہ کا نام ہادی ہے تو اس سے ان کو ہدایت ہو جاتی ہے اور ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں مزل کا مظہر ہے گمراہ کرنے کی طاقت کا ظہور اس پر ہوتا ہے لہٰذا گمراہ لوگوں سے بھاگیے اور اللہ کے خاص بندوں کی صحبت میں رہیے جو بزرگان دین کی صحبت یافتہ ہیں اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے صحبت زیادہ اٹھائی جنہوں نے جن پر شیخ کا زیادہ اعتماد تھا ان کی صحبت میں رہیں اس میں مزل کے مقابلے میں اس میں ہادی کے سائے میں آ جائیے جس شخص کو دیکھو اس نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی چاہے مطالعہ اس کا بہت وسیع ہو ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھے کتنی پیاری مثال ہے یہ حضرت والا کی نصیحت ہے جس نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی چاہے مطالعہ اس کا بہت وسیع ہو ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھے میں نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعصب سے نہیں جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی سنا دیتا ہوں عمل پر تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے لیکن جو اپنے بزرگوں سے سنائے سنا تو سکتے ہیں اور ان کا اخلاص اور للہ شک و شبہ سے بالا تر ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جن لوگوں نے بزرگان دین کی صحبتیں نہیں اٹھائیں صحبت یافتہ نہیں ہے تربیت یافتہ نہیں ہے جو مربع نہیں بنے ان کو اگر مربی بناؤ گے تو بس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اس لیے ہر ایک کی کتابیں بھی مت پڑھیں حکیم الامت فرماتے ہیں اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں کون سی نہ پڑھیں آپ خود دیکھ لیجئے حکیم الامت کی تعلیمات میں یہ باتیں موجود ہیں ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں اور تمام علماء جن کی تائید کرتے ہیں جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی معارف القرآن ایسے صحبت یافتہ بزرگوں کی تفسیریں اور کتابیں دیکھیے ورنہ کسی غیر تربیت یافتہ خود ساختہ مفسر کی تفسیر یا تصنیف دیکھی بس پہ سمجھ لو خطرے میں پڑ جاؤ گے ایمانی کے لالے پڑ جائیں گے کبھی انبیاء علیہ السلام پر اس کا گستاخ قلم اٹھ جائے گا کبھی صحابہ کرام پر اٹھ جائے گا ایسی نئی چیزیں نکال دے گا قرآن کو دین کو جو میں نے سمجھا سمجھا ہے کسی نے ہی نہیں بیا قلم سب کی تنقید کر دے گا ایسے صاحب قلم قابل سر قلم ہے اس لیے ہمارے بزرگوں نے خاص نصیحت کی جب تک معلوم نہ کر لو یہ شخص کس کس کا صحبت یافتہ ہے کس شخص کا ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھو نہ اس کی تصنیف پڑھو بظاہر وہ بیت بھی کرتا ہو اس سے پوچھو اس نے بھی کسی سے بیت کی ہے یا نہیں کسی کو اپنا بابا بنایا نہیں وہ کہہ دے میرا کوئی بابا نہیں ہے میں خود مادر ذات بابا پیدا ہوا ہوں تو سمجھ لیجیے ایسا شخص یہ کیسا شخص ہے میں کہتا ہوں لا خدو بابا ملا بابا لوں اس کو ہرگز بابا مت بناؤ جس کا کوئی اگلا بابا نہ ہو کیونکہ خاندان سے اس کا رشتہ رشتہ بالکل کٹا ہوا ہے اب یہ بدگمانی کا زبردست ایک اور علاج آ رہا ہے جس لوٹے سے پانی پینا چاہتے ہو پہلے جھانک کر دیکھو اس کے اندر کیا ہے کیونکہ لوٹے میں جو کچھ ہوگا وہی ٹوٹنی سے آئے گا اگر صاف پانی ہے تو صاف آئے گا پانی میں گندگی ملی ہوئی تو ٹوٹنی سے بھی وہی آئے گا اب مسلم شریف میں ابن سیرین رحمت نقل ہے منقول فرماتے اناضل علم دین ان فن ضرو دین صحیح مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ, صفحہ نمبر گیارہ یہ علم دین ہے بس خوب تحقیق کر لو کہ تم کس شخص سے دین حاصل کر رہے ہو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جس سے دین دین سیکھ رہے ہیں اس نے کس سے سیکھا السناد و منت دین ہے اسناد کی دین میں خاص اہمیت ہے میرے شیخ شاہ عبد علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے مصنوعی پڑھی حاکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے انہوں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھی اور الحمد میں نے شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوئی رحمۃ اللہ سے پڑھی دیکھیے صنعت دیکھنی پڑتی ہے نہیں اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ان کے استاد فلاں ان کے استاد فلاں ہیں ہاں، کسی نے نہیں سیکھ کسی سے نہیں سیکھا میں ذاتی مطالعے سے حاصل کیا ہو تو پھر ویسے ہی ترجمہ کرے گا جیسے کسی نے کتاب میں دیکھا نماز ہلکے پڑھو <clears throat> تو لہذا پوری نماز وہ اس میں وہی سمجھے کہ زیر لگا ہوا ہے <laughs> ہل کے پڑھ دیا انہوں نے پوری نماز میں ہل رہے تھے وہ سمجھے کہ حالانکہ لکھا تھا نماز جو ہے ہلکی پڑھو اور وہ یہ سمجھے نماز ہل کے پڑھو وہ ہل رہے تھے پوری نماز میں پہلے زمانے میں یا کو چھوٹی یا کو لمبا کھینچ کر بڑی یا سے لکھ دیتے تھے تو اس نے ہلکی نماز کو پڑھا کہ نماز ہل کے پڑھو اب ہم نماز میں ہل رہے ہیں کسی کو استاد بنایا نہیں تھا کہ پوچھ لیتے کتاب دیکھ کر دین سیکھنے والوں اور دین سکھانے والوں کو یہی حال ہوتا ہے یہ خود بھی ہلیں گے اور آپ کو بھی ہلا دیں گے شاہ صاحب نے ایک بات فرمائی ایک شخص کسی سے کچھ کہتا ہے وہ کان پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کیا کہا اس کے معنی کہ بھائی دوبارہ کہیے میں نے سنا نہیں اور وہی شخص اسی جملے کو کہتا ہے سینہ تان کر آنکھیں نکال کیا کہا آپ نے اس طرح کہے فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب دیکھیے دونوں جملوں کے معنی بدل گئے اب اچھے لفظ وہی ہے لیکن جس نے سینہ تان کر کہا کہ بھائی کیا کہا اس کے معنی ہوئے کیا بکواس کرتے ہو میں تمہاری پٹائی کر دوں گا لیکن یہ بات کون بتائے گا وہی لوگ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے کہنے والے کو دیکھا ہے جن شاگردوں نے استاد کی زندگی کو دیکھا ہے وہی استاد کے کلام کا مفہوم متعین کر سکتے ہیں حدیث ہرگز وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو صحابہ کرام سے مستغنی ہوگا جو شاگرد اول ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں آپ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ دیکھا آپ کا انداز بیان آپ کی آنکھوں کی سرخیاں آپ کا چہرہ مبارک دیکھا بتلائیے ان کے بغیر مفہوم متعین ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں سوائے عذاب اور پریشانی اور حیرانی کے اس شخص کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جو بزرگوں سے مستغنی ہوتا ہے یہ آج کل کے جو بن گئے فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر یہ انہیں کی باتیں چل رہی ہیں سمجھ لیجیے ساری زندگی ناک رگڑ کر تسبیحات پڑھ لو لیکن جب تک کسی شیخ سے تعلق نہیں ہوگا اس کے مشورے کے مطابق عمل نہیں ہوگا دیکھیے کیا بات ساری زندگی ناک رگڑ کر <laughs> ناک رگڑ کر بھائی تسبیحات پڑھ لو جب تک کسی شیخ سے تعلق نہیں ہوگا اس کے <laughs> مشورے کے مطابق عمل نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی مگر بھائی شرط ہے شیخ بھی شیخ ہو متب سندر تو شریعت ہو گنجیڑی بھنگیڑی سٹے باز نہ ہو آج کل لوگ ایسوں کو بھی شیخ بنا لیتے ہیں سمندر کنارے لنگوٹی باندھے راک میلے ہوئے سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں روزہ نماز کچھ نہیں ہے کیونکہ نماز تو کعبے شریف میں پڑھ لیتے ہیں پھر یہاں کیوں پڑھیں بھائی ان سے کو جب نماز کعبے میں پڑھتے ہو زمزم بھی وہیں کا پی لو کھجورے بھی کھا لو ایسا مبارک کھانا چھوڑ کر یہاں کیوں کھانا کھاتے ہو ہم اب کھانا نہیں دیں گے اب آپ کو تین دن کے بعد پھر کراچی میں پڑے گا وہ شخص نماز <laughs> فرمائے کوئی بھی بات ہو نفس پر عمل مت کریں جو چیز کھٹکتی ہو چاہے کہیں سن بھی لیا ہو کہ بھائی اس معاملے میں کچھ گنجائش ہے سنی سنائی بات پر عمل مت کریں اگر شیخ عالم ہے تو اس کو خط لکھیے کہ میرا ایک عمل ہے میں ایسا کرتا ہوں اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے عالی ہے اگر شیخ بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہے اہل فتح سے رجوع کیجیے ہمارے حضرت بھی مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ سے پھر مفتی عبدالسخروی صاحب دانوں کاتم عالیہ سے اور ہمارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پھر حمید صاحب رحمۃ اللہ بھی مفتی عبدالسخروی صاحب القاتم عالیہ سے اور مفتی الیاس صاحب دار القاتم عالیہ سے اہل فتح بڑے حضرات ہیں رجوع کرتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے ہمارے موجودہ شیخ بھی باقاعدہ لکھ لکھ کے اتنے سارے ان کے پاس فتح لکھے ہوئے حضرت میرے شیخ موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دار القاتم عالیہ پہ پاس پوری کتاب اتنی موٹی بنی ہے اس میں باقاعدہ دارالفتہ کے فتح ان کے پاس ہیں لکھ لکھ کے ایک بات پوچھی ہوئی ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں آپ بولتے ہیں تصویریں دکھائی دکھائیے آپ بولتے ہیں یہ ہے تو ہر بات مدلل حضرت والا شریف پردے کے حوالے سے فتح لکھے ہوئے اور یہ جو گمراہ ایجنسیاں کتنی کام کر رہی ہیں سب کے فتح جات حضرت کے پاس جمع ہیں لیکن اپنی طبیعت سے مسئلے مت بنائیے ورنہ یہ فقیر بھی الحمد اہل فتح سے رابطے میں رہتا ہے لیکن اپنی طبیعت سے مسئلے مت بنائیے ورنہ سمجھ لیجیے اگر کوئی ایک مسئلہ بھی شریعت کے خلاف چلے گا تو اس کا سلوک طے نہیں ہو سکتا نہ اس کے وظیفوں میں اثر آ سکتا ہے خدا جزائے خیر دے حضرت مولانا شاہ ابرا صاحب رحمۃ اللہ کو فرمایا جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں وظیفوں میں اثر کیسے آئے گا وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا گناہ سے اللہ کے غضب کا ٹرک سامنے کھڑا ہو گیا اور سائڈ نہیں دے رہے آپ بتائیے سلوک طے ہوگا اس شخص کا اللہ تعالیٰ ولی اسی کو بناتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہو بدگمانی کا ایک دو تین واقعہ سنا کے بس ختم کرتے ہیں ایک واقعہ الہ آباد میں مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے ایک مرید کراچی میں جنرل اسٹور ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا حضرت والا سے کہ ایک میں بہت بڑے مولانا افسر کو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ کی خدمت میں لے گیا یہ بہت بڑے عالم حضرت تھانوی رحمۃ کے بہت بہت عاشق خلیفہ تھے یہ مولانا سے متاثر ہو جائے گا ان سے استفادہ کرنے لگے گا گناہ چھوڑ دے گا اللہ والا بن جائے گا عشاء کے بعد جب وہاں گئے اس وقت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب بادام پستے کھا رہے تھے چلو بھائی <laughs> اب تو دعا دعا وغیرہ کے بعد جب واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے پوچھا بڑی امیدوں کے ساتھ پوچھا کہ جناب مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت سے آپ کو پر کچھ اثر ہوا کچھ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا آپ مولانا سے کچھ متاثر ہوئے کہنے لگا جو تاثر پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہنے لگے کیوں بھائی کہا اللہ والے تو وہی ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھاتے ہیں یہ بادام پستہ اڑا کر اللہ والے کیسے ہو گئے بتائیے حد ہے جہالت کی انہی جہالتوں سے شیطان راستہ مارتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کرنے والا دودھ نہیں پیے گا سر میں تیل نہیں لگائے گا دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی آپ کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی مسئلہ سارا یہ ہے تو <laughs> اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی تم نے ہماری دی ہوئی مشین استعمال کی مگر اس میں تیل کیوں نہیں ڈالا جسم اللہ کی امانت ہے اگر یہ جسم اللہ کی امانت نہ ہوتا تو ہم خود اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم ان کے ہیں امانت دار ہیں اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں اس لیے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتے یہ امانت ہے کتنے لوگ بولتے ہیں خودکشی خیالات خودکشی کی ضرورت کیا ہے بھائی گس گناہ کی اصلاح کروائے نا آپ زندگی سے مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ اللہ والوں سے رابطہ کریں انشاءاللہ شاء آپ کو امید دلائی جائے گی اس لیے خودکشی حرام ہے میرے دوست نے ہنس کر کہا پستہ بادام کھانے سے وہ بدگمان ہو گئے اور ہاں، کہا ہم نے تو سنا تھا اللہ والے سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھاتے ہیں ہاں کھاتے تھے کسی زمانے جبکہ ہر سال خون نکلوانا پڑتا تھا آج سے سات آٹھ سو یعنی ایک ہزار سال پہلے کے زمانے کی بات تھی وہ انسان کے جسم میں اتنا خون ہوتا تھا اگر وہ سال میں خون نہ نکلوائے تو سر میں درد رہنے لگتا تھا اور رگیں تڑپنے لگتی تھیں اب زمانہ آ گیا خون چڑھوانے کا کمزوری کا made in Dalda made in Dalda ہو گیا انسان اب اصلی گھی ملتا ہے ارے گھی کیا ملے گا اب تو اصلی ہوائیں بھی نہیں ملتی ڈیزل بھری ہوائیں ہیں کراچی کی اس زمانے میں اگر ہم اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو دین کی خدمت کیسے کریں گے حکیم الامت اپنے زمانے میں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے پانچ روپیے کا خالی ناشتہ کرتے تھے اور اس زمانے کے پانچ روپے اس زمانے میں سو روپے ہو جائیں گے اس زمانے کا پانچ آج پچاس ہے یا نہیں اور کیا کرتے تھے ناشتہ موتی کا خمیرہ موتی کا خمیرہ بادام مغزیات اور ایسی تمام قیمتی چیزوں کا ہوتا تھا وہ ناشتہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا پندرہ سو کتابوں کے مصنف حکیم علم جب تصنیف فرماتے تھے <laughs> تو بادام پیس کر اس کی ٹکیا سر پر رکھتے تھے اور چار چار گھنٹے تک کتاب لکھ رہے ہیں اور دماغ بادام کا تیل چوس رہا ہے ورنہ اتنا بڑا کام ہوتا اگر جان نہ ہو تو کہاں سے جان دے کوئی بھائی قربانی کے بکرے ہوئی تو موٹا تازہ ہونا چاہیے نا آپ بھی بہت موٹے تازے ہیں ماشاء اللہ <laughs> اپنے کو اگر موٹا تازہ نہ کریں گے تمہاری قربانی مریل ڈنگر کی قربانی ہوگی اس لیے اگر اچھا کھائیے تو اللہ کو اللہ کے لیے کھائیے مرغی کا سوپ پیجیے انگور کھائیے لیکن اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کو فدا کیجیے اپنی طاقت کو بیلوں کی طرح مستنڈے ہو کر غیر <laughs> ہنسو <laughs> ایسی ایسے ہی بول رہا ہوں بہت دنوں بعد آیا تو ذرا نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اپنی طاقت کو بیلوں کی طرح مستنڈے ہو کر <laughs> غیر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ناشکری ہے اپنی طاقت اور پہلوانی کو اللہ پر فدا کیجیے پہلوانی پر بات یاد آیا بات یاد آئی میرے شیخ شاہ عبد شاعدونی صاحب رحمۃ اللہ ایسے قصے سناتے تھے جب ان کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے کہ ہائے اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں سبحان اللہ دوستوں بدگمانی بہت خطرناک بیماری ہے مجھ سے زیادہ تو آپ پانی پی رہے ہیں <laughs> خاص آدمی ہے ہے نا ماشاء ماشاء اللہ اللہ عالم نیند بھگانے کے لیے پانی پی جا رہے ہیں بدگمانی بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بچیے بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے دینی خادموں سے پانی کی ٹوٹنی میں پانی کی ٹوٹنی ہوتی ہے نا ٹیپ جسے کہتے ہیں اس میں کسی نے پاخانہ لگا دیا ہو <laughs> اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر پیے گا کہتے گا او ہو بڑی بدبو ہے آج تو پانی میں کیڈی نے دھوکہ دے دیا ہے ارے کے ڈی نے دھوکہ نہیں دیا وہ تو صاف پانی بھیج رہا ہے آپ نے جو ٹوٹی میں پخانا لگا دیا ہے نا یہ اس کی بدبو آ رہی ہے <laughs> پانی تو صاف آ رہا ہے اسی طرح اپنی بدگمانی کی وجہ سے انسان کو دین کے خدام حقیر اور برے نظر آتے ہیں حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے حقیر سمجھتے ہیں دینی خدام کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے پاگل پن اور حماقت ہے یہ برائی ان میں نہیں ہے بلکہ خود اس میں ہے جو بدگمانی کر رہا ہے اس بدگمانی سے حق اس کو باطل نظر آ رہا ہے واقعی بات یہ ہے جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو اچھی چیز بری نظر آنے لگتی ہے دیکھیے حضرت ابو رضی عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے میں نے ایسی بری شکل دنیا میں نہیں دیکھی ناؤز باللہ حضرت ابو عنہ کے قلب مبارک پر اللہ کا فضل تھا تو ان کی بصیرت صحیحہ کی وجہ سے ان کی بصارت بھی صحیح فیصلہ کر رہی تھی اور ابو جہر اس فضل الہی سے محروم تھا اس کی اندھی بصیرت کی وجہ سے اس کی بصارت آنکھیں بھی غلط فیصلہ کر رہی تھیں اب دوسری مثال سنیے اچھی اچھی مثالیں جو عام مردوں عورتوں سب کو سمجھ میں آ جائے گی ختم کر رہا ہوں بس اور بہت تیز ٹرین چلا رہا ہوں تنویر صاحب بولیں کو بریک لگاتے لگاتے وقت لگتا ہے ایسی بات ہے پرانی گاڑی کو بریک لگائیں گے تو تھوڑا آگے جا کے رکے گی نا <laughs> ایک عورت اپنے بچے کا استنجا کرا رہی ہے تو دیکھا بھائی عورتیں چھوٹے بچوں کا پخانا ہاتھ سے دھوتی ہیں اتنے میں معلوم ہوا چاند نظر آ گیا ہے چلو جب کا چاند نظر آ گیا اس کو اسی وقت اس کو بےچارے پخانا دھلا رہی تھی اللہ اتنے معلوم ہوا چاند نظر آ گیا ہے وہ بھی جلدی سے چاند دیکھنے لگی عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی انگلی کو ناک پر رکھ لیتی ہیں دوسری عورت نے اس سے کہا بہن نہیں بہن اس دفعہ تو عید کا چاند بہت ہی سڑا ہوا نکلا ہے <laughs> عید کا چاند صحیح ہے وہ اپنی ہاتھ رکھا ہے بہت سڑا ہوا نکلا ہے سخت بدبو آ رہی ہے اس نے کہا بیوقوف چاند میں بدبو نہیں ہے تیری انگلی میں بدبو ہے جس پر بچے کا پخانا لگا رہ گیا ہے تو اپنی انگلی دھو لے ان قصوں قصے مت سمجھیے یہ عبرت کی داستانیں ہیں ان سے سبق لیجیے ورنہ اہل اللہ کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا میں پھر ببانگے دوہل کہتا ہوں حق جس چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ایسے بدگمانی کرنے والے مر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو چمکانے کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی نہیں بجھا سکا جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے جو اس کو پھوک مار کر بجھانا چاہتا ہے خود اس کی داڑھی ہی جل جاتی ہے اللہ اپنے خاص بندوں کا چراغ ضائع نہیں ہونے دیتے اس لیے ساری دنیا کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے بس اولیاء اللہ کو ان کی خادمہ کو ایک ہی غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ غم عطا فرمائے دوسرے دوسرے غم لے کے آ جاتے ہیں میرے پاس بھائی ایک ہی غم ہوتا ہے کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے اس غم کے ہوتے ہوئے ساری دنیا کے غموں سے وہ آزاد ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ غم عطا فرمائے آ سکتے ہیں شیخ سے بتا سکتے ہیں بیمار ہیں پریشانی رشتے نہیں آ رہے فلاں پریشانی جھگڑے وغیرہ مگر یہ دیکھیں ہو کس طرح سے رہے اور ایک اور واقعہ ایک ہفشی موٹے موٹے دانت والا لمبے لمبے دانت والا افریقہ کے جنگل میں جا رہا تھا راستے میں کسی کا آئینہ گر گیا تھا اس اس میں کو اپنی شکل نظر آئی دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک آدمی ہے ہے ہے بڑے بڑے دانت موٹے موٹے آئینے آئینے کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کو کو تب بڑی زور سے ڈانٹتا ڈانٹتا کم بخت یہ تیرے کالے کالے موٹے موٹے ہوٹ ایسی خراب شکل ایسی خراب شکل ہے جبھی تو تجھے کوئی جنگل نے پھینک گیا ہے اگر تو حسین ہوتا تجھے الماری میں سجا کر رکھتا محرومی فرماتے رحمت اللہ اس حفشی کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئی لیکن وہ آئینے کو برا سمجھ رہا تھا اسی طرح جو دین کے خادموں کے متعلق بلا دلیل شرعی محض اپنے خیالات سے بدگمانی کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے باطن کی شکل ہوتی ہے جو ان کو اللہ والوں میں نظر آتی ہے اس لیے اس بیماری سے خاص طور پر پناہ مانگیے بزرگان دین علماء ربانی سے بدگمان مت ہوں پھر دیکھیے کتنا ملتا ہے جس کو جتنا زیادہ حسن زن ہوتا ہے بزرگان دین سے اس کو اتنا ہی فیض ملتا ہے ایک چوہا جا رہا تھا اسے قریب ایک اونٹ بھی جا رہا تھا اس کی جس کے گلے کی رسی زمین پر لٹک رہی تھی اس کی رسی چوہے نے اپنے دانت سے دبا لی <laughs> بتائیے اونٹ کی رسی کو چوہے نے پکڑ لیا <laughs> میرے بدگمانی والوں کا اللہ مجھے ہی بچائے بتایا جا رہا ہے تو چوہے نے جو ہے اونٹ کی رسی پکڑ لی اور اس کے آگے آگے چلنے لگا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا چوہے نے سمجھا اتنا بڑا مرید آج میرا شکار ہو گیا ہے میرا جسم تو چھوٹا سا ہے اور اونٹ اتنا بڑا بس اس نے فخر سے اعلان شروع کر دیا اب میری شخصیت چمک جائے گی اونٹ جیسے دیو ہوکل دیو کامت بھی آج میرا غلام بنا ہوا ہے اونٹ بےچارا اپنی قوت سے نزول کر کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا ذرا سوچ ذرا چوہے صاحب کو دیکھتا ہوں کب تک یہ ہماری مرشدی اور پیری کرتے ہیں جب آگے ایک دریا پڑا تب چوہا وہیں رک گیا دریا آ گیا <laughs> جھیل آ گئی چوہا رک گیا اونٹ اونٹ نے نے کہا شیخ صاحب جب آپ نے خشکی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو پانی میں بھی آپ ہمارے پیر رہیے آپ رک کیوں گئے ذرا آگے تو چلیے چوہے نے کہا حضور پانی میں تو میری ہمت نہیں ہوتی اونٹ نے کہا اجی کوئی بات نہیں ابھی میں چلتا ہوں اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کے گھٹنے تک پانی تھا اس نے کہا اے میرے پیارے مرشد گھبرا گھبرا مت ارے مرید کے گھٹنے تک ہی تو پانی ہے چوہے نے کہا ارے جہاں تک تیرے گھٹنے کا پانی ہے وہ تو میرے سر سے کئی فٹ اونچا ہو جائے گا میرے لیے تو وہ ایسا ڈباؤ ہے کہ اس میں میری کئی پشتے ڈوب جائیں گی محرومی فرماتے ہیں جو چھوٹے اور نااہل اپنے اکابر کے مسلح اور رہبر بننا چاہتے ہیں یعنی شیخ کی اصلاح وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کا حال اسی چوہے کی مانند ہے جو اونٹ کی رہبری کر رہا تھا لہٰذا فرماتے ہیں اس حماقت میں مت پڑو ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا اے پہاڑ میں ذرا تجھ کو آزماؤں گا اپنے ترازو میں تجھ کو تولوں گا پہاڑ نے کہا ارے اے ذرے جب تو مجھے ترازو پر رکھے گا تیری ترازو ہی پھٹ جائے گی تو مجھے وزن نہیں کر سکتا لہٰذا اپنے مربیوں کو جن کی صحبتوں میں بادہ بیٹھتے ہو جانچو مت حسن زن سے فائدہ اٹھائی ہے اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو حسن زن سے اٹھا سکتے ہو اور اگر مناسبت نہیں ہے تو نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ کسی اور کا وقت نہ اس کا وقت ضائع کرو مان لو کسی شخص کو کسی صاحب نسبت اللہ والے سے مناسبت نہیں ہے اس کو وہاں اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا اور دل میں برے خیالات آتے ہیں کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے بالکل چکر باز معلوم ہوتا ہے تو ایسے شخص کو وہاں جانا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے بھائی جب خون کا گروپ ہی نہیں مل رہا ہو اس کا خون چڑھانا آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اس مربی کو چھوڑ کر اس شخص سے تعلق کرو جس سے تمہارے خون کا گروپ مل رہا ہو یعنی جس سے مناسبت ہو البتہ گستاخی اور بدگمانی کسی سے مت کرو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے کی بنیاد سر سے پیر تک ادب پر ہے اب یہ بات ضروری ہے حکیم الامت نے یہاں تک لکھا ہے اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں شیخ نے کیوں ڈانٹ دیا ہم نے تو ایسا کام بھی نہیں کیا شیخ نے ایسے کیوں کہہ دیا شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس کی اصلاحات اس کی گرفت اس کا احتساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو سمجھنا چاہیے شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہوئے جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے یہ وہ سبق ہے جو کہ اکثیر ہے اس پر عمل کر لے تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اللہ بس دو پیج ہیں کہ شیخ اول پھول پی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کبر ہمیشہ بے وقوفوں کو ہوا کرتا ہے ورنہ بتائیے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ابھی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے فیصلہ تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا بندے کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کیوں صاحب غلام کو کیا ہے کہ اپنی قیمت خود لگا لے بندے قیمت تو مالک لگائے گا قیامت کے دن لہٰذا بندہ وہ ہے جو اپنی شان کچھ نہ سمجھے عام مومین کو خصوصاً کسی خادم دین کو حقیر مت سمجھے ہاں یہ ضرور اختیار ہے اگر آپ کو کسی سے مناسبت نہ ہو اس کی مجلس میں ہرگز مت جائیں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ اس کا وقت ضائع کریں جہاں مناسبت ہو وہاں جائیے اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے مگر جس سے دین کا ایک حرف بھی سیکھا ہو ہمیشہ اس کا ادب کیجیے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف علم سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں اور دین سیکھنے کے بعد پھر اس سے بدگمانی کرنا اس کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا ایسا ہی جیسے چوہا اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا اپنی طرف سے تو ہم کو اپنے بڑوں سے حسن رکھنا چاہیے وہ دینی مربی خود نہیں کہے گا میں بڑا ہوں لیکن واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے نیک گمان سے سب کچھ سمجھیں ایک بار مولانا گنگوئی رحمت نے فرمایا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں پھر فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں <laughs> ایک بیوقوف کہا نے کہا بھائی ادھر دیکھیں آپ ادھر ٹیشو پہ نظر رکھیں ٹیشو تو آپ کے وہاں مدرسے میں مل جائے گا دکان پہ ہی مل جائے گا فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک بیوقوف نے کہا میاں جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا <laughs> بیوقوف انسان مولا گنگوئی جیسا عالم حالانکہ یہی ان کے بہت کچھ ہونے کی دلیل تھی کچھ ہونا میرا ذلت و خوری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بس اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کا عدم نصیف ہے مختصر دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی اللہ مجھے ہی میرے گھر والوں کو ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو حاضرین غائبین غائبہ سب کو معاف فرما دیجیے ہم نے جو بڑوں کی بے ادبیاں کی گساخیاں کی <laughs> ان کو ذرا برابر بھی ان کو تقدر پہنچایا آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے آپ خوش ہو جائیے ہمارے مرشدین کو ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے مشائق کی موجودہ مشائق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے وسوسوں کو ذریعے معرفت بنا دیجیے خوب خوشیاں دکھائیے اے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت قائم فرما دیجیے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے دلوں سے بغض اور کینہ اور حسد نکال دیں بدگمانی اور تکبر نکال دیں اعتراضات نکال دیں آپس میں محبت سے رہنے والا بنا برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا دیجئے اللہ اگر کوئی ہم سے برائی سے پیش آئے تو ہم اچھائی سے پیش آئیں بہت بلند نصیبے والوں کا یہ کام ہے یہ نصیبے والا ہمیں بھی بنا دیجئے اللہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بن جائیں اپنے ہی خاندان میں اپنے میاں بی بہن بھائیوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں ختم فرما دیجیے آپس میں دلوں میں محبتیں ڈال دیجیے اللہ تعالیٰ خوب دلوں کو خاندان والوں کو جوڑ دیجیے آپس میں اللہ تعالیٰ دل سے تکبر اور بدگمانیاں نکال دیجیے دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کا نام یا جامعوں ہے یا اللہ اور اپنی محبت کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا جامعوں کے صدقے دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے آپ خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ تعالی اے اللہ خوش ہو جائیے تقوا والی زندگی نصیب فرما دیجیے ایسی حیات دے دیں ہمیں ایک نظر بھی خراب نہ کریں گانا بھی نہ سنیں چھپ کے جو گانے سنتے ہیں ایف ایم کے چینل سنتے ہیں جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جو کرکٹ میچ کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یو ٹیوب فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیے وہ ہوتا ہے شبہ گناہ سے ہی بچے اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں ہمارے اولاد کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو حاضرین غائبین غائبہ سب کو بچا لیجیے اور تقوا والی زندگی نصیب فرما بہت سی مست رات نے شریف پردہ شروع کر دیا کچھ مشکلات آ رہی ہیں اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما دیجئے ان کو ہمت و طاقت عطا فرما دیجئے ان کو صبر عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور فضل فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی امین محرمتی سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم